وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ جب بھی ایمان نہ لائیں گے اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس سے پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کفار کا معجزات طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ کا جواب مشرقین اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر بیان کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی معجزہ اور خرق عادت بتائی جائے تو وہ ایمان لائیں گے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں اگر وہ چاہے تو معجزہ بتا دیں اور نہ چاہیں تو نہ بتائیں چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ قسمیں کھا کھا کر بیان کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں اور فرمایا کہ ہمیں معجزات بھیجنے سے صرف یہ بات روکتی ہے کہ ان کے پہلوں نے بھی معجزے دیکھنے کے باوجود انکار کر دیا تھا اور یہ بھی انکار کر دیں گے تو فوری عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے اور جو مہلت کے حاصل ہے وہ بھی جاتی رہے گی تم کو کیا خبر وہ تو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہا گیا ہے کہ یو کے ذریعے مشرقین کو مخاطب بنایا گیا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ کیا یہ ایمان والی بات جو قسمیں کھا کر بیان کی جاتی ہے تم در حقیقت سچ سمجھتے ہو اللہ ادا جا اطلاع مینونا ایک قرآت میں ان زیر سے ہے اس بنا پر کے معجزات دیکھنے کے بعد نفی ایمان کی خبر شروع کی جا رہی ہے اور جملہ شروع ہوتا ہے تو انہا سے پڑھنا پڑتا ہے اور بعض تو تؤمنون یعنی یعنی سے اس لفظ کو پڑھا ہے اور کہا گیا ہے کہ قول وما یشعرکم کے مخاطب مؤمنین ہیں یعنی اے مؤمنوں کیا تم جانتے ہو کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ کفار ایمان نہیں لائیں گے اس صورت میں انہا الف کے زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور الف کے زبر کے ساتھ بھی یعنی یشعرکم کا معمول ہو کر اور اس صورت میں لا یؤمنون کا لا صلہ واقع ہوگا جیسا کہ فرمایا اللہ اذ امرتک یہاں بھی اللہ کا ان صلہ واقع ہوا ہے اور قول باری تعالیٰ ہے وہ حرام ان الاقرن یعنی جب میں نے تجھ کو حکم دے دیا تھا تو کس چیز نے اے ابلیس تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا تقدیر اس آیت کی یوں ہے کہ اے مؤمنوں تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ کفار مشرقین اپنی مطلوبہ نشانی اور مجوزہ پا کر ایمان ضرور لے ہی آئیں گے اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ انہا بمانہ لعلہ ہے بلکہ رضی اللہ عنہ کی قرآت میں انہا کے بدلے لعلہ ہی ہے اہل عرب سے سنا گیا ہے الى السوق نہ تشتری لنا شع یعنی بازار جاؤ تو میرے لیے وہاں سے کچھ خریدو گے بمانہ لا کا تشتری ہے یعنی شاید خریدو گے اسی طرح اس دعوے پر اشار عرب بھی پیش کیے گئے ہیں تعالی ونقلب وقل وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرہ ان کفار و مشرقین کے انکار اور کفر کی وجہ سے ان کے دل اور ان کی نگاہیں ہم نے پھیر دی ہیں اب یہ کسی بات پر جمنے والے نہیں ایمان میں اور ان میں فرق پڑ گیا ہے یہ دنیا جہان کی نشانیاں دیکھ لیں گے لیکن ایمان نہ لائیں گے جیسا کہ پہلی دفعہ ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان حائل ہو گئے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے ان کے کہنے سے پہلے ہی کہ یہ کیا کہنے والے ہیں اور عمل کرنے سے پہلے ہی اطلاع دے دی کہ کیا عمل کریں گے اور فرمایا کہ شخص آگاہ کے مانند کوئی تم کو پکی بات نہیں بتا سکتا انسان کہے گا ہائے افسوس جو زیادتی اور جو گناہ کہ میں نے کیے ہیں حتیٰ کہ فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیاوی زندگی کا ایک اور موقع ملتا تو ہم نیکوں میں سے ہوتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں پھر واپس بھی جائیں تو بھی ہدایت پر نہ چلیں گے اور فرمایا کہ اگر دنیا میں پلٹائے گئے تو منحیات کا پھر ضرور ارتکاب کریں گے یعنی جن کاموں سے اللہ نے انہیں روکا تھا وہ پھر سے کریں گے وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ نیک بنیں گے دوبارہ دنیا میں جانے کے بعد بھی وہ حسب زندگی سابقہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اس وقت کی طرح اس وقت بھی ہم ان کے دل اور ان کی آنکھوں کو منقلب کر دیں گے اور پھر بھی ان کے اور ہدایت متوقع کے درمیان پردہ حائل ہی رہے گا اور ہم انہیں ان کی سرکشیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے